حضرت عبداللہ بن محیری سے روایت ہے وہ یتیم تھے اور انہوں نے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی حتیٰ کہ خود ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کی طرف تیار کر کے بھیجا انہوں نے فرمایا میں نے شام آتے وقت حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میں شام جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہاں مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ مجھے کچھ بتا دیجئے تو ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ نکلا ہم حنین کے راستے میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس تشریف لائے اور آپ راستے ہی میں ہمیں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن نے آپ کی موجودگی میں نماز کی اذان کہی ہم آپ سے کچھ دور تھے ہم نے معزن کی آواز سنی تو ہم ان کی نقل اتارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سن لی تو آپ نے ہمیں بلوایا حتیٰ کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میں سے وہ کون ہے جس کی بلند آواز نے سنی ہے میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور انہوں نے سچ کہا آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے ٹھہرا لیا اور فرمایا اٹھو نماز کی آزان کو میں اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنف سے نفیس مجھے آزان سکھائی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 اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ حی حی حی حی علی علی علی علی الفلاح الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر جب میں نے اذان مکمل کر لی تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے مکہ مکرمہ میں اذان پر مقرر فرما دیجئے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں مقرر کر دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے گورنر مکہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گورنر کے سامنے ازان کہتا رہا سننے نسائی حدیث نمبر 633